الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم للہ اور میری مائیں اور بہنیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ہے جس کا نام صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کیسی بڑی کتاب ہے اور اتنی پیاری سی ایک کتاب ہے جس کے اندر ایک سلیبس تیار کیا گیا ہے ڈیلی بیسس پر فار ایگزامپل یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کے جو تیس دن ہے ہر دن دس سبق یاد کروائے جاتے ہیں یعنی ہمارے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دس باتیں جو قرآن سے حدیث سے تعلق رکھتی ہے الگ الگ عنوان پر روزانہ کا سبق ہے اس اعتبار سے اگر یہ تیس دن ہمارے ہیں اور تیس دن میں اگر یہ روزانہ دس دس باتوں کا سبق پڑھا جائے اور اسے سمجھایا جائے تو انشاءاللہ شاء پورے مہینے میں تین سو باتیں قرآن اور حدیث کی ہمارے سامنے سے گزر جائے گی اور ہمیں معلوم کرنے معلوم ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور روزانہ کا اس کا عنوان بھی بڑا نرالا ہے مثال کے طور پر پہلی چیز بتلائی جائے گی روزانہ اسلامی تاریخ کہ اسلامی ہسٹری میں کون سا ایسا واقعہ پیش آیا تھا اس کے متعلق کچھ باتیں دوسرا اللہ کی قدرت یا خدا کی قدرت کی کوئی چیز ہے جس کو بیان کیا گیا ہے تیسرا روزانہ ایک فرض کی تعلیم روزانہ ایک سنت کی تعلیم پانچویں نمبر پر کوئی بڑا عمل ہے اس کی کیا حقیقت ہے وہ بیان کیا گیا ہے چھٹے نمبر پر ایک گنا کہ جو بڑا خطرناک ہے اس کے مطابق ذکر کیا گیا نمبر سات پر دنیا کے بارے میں ایک حدیث نمبر آٹھ پر آخرت کے بارے میں ایک حدیث نمبر نو پر قرآن سے کوئی علاج کوئی میڈیکل علاج جو قرآن نے بتلایا ہو اس کو بیان کیا گیا ہے اور اخیر میں قرآن کی طرف سے ایک نصیحت ہے تو یہ دس باتوں کا مجموعہ ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے آ جائیے پہلا روزہ ہے میں آپ کو پہلا سبق کر سناؤ نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام و سلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا ان القریم میں مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام و سلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی تو دیکھتے ہی وہ زندہ انسان بن گئے ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آپ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اسی طرح شیطان ہمیشہ کے لیے اللہ کی لانت کا مستحق بن گیا اور پھر اسی وقت سے وہ آدم علیہ السلام و اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا نمبر دو اللہ کی قدرت شہد کا کارخانہ اس میں آج شہد کے متعلق ہنی کے متعلق اللہ کی جو قدرت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسانوں کی خدمت کے لیے ایک چھوٹی سی مخلوق شہد کی مکھی بنائی جو پھولوں سے رس جمع کر کے چھتوں میں محفوظ کر دیتی ہے یعنی رہائی میں اسے محفوظ کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مکھی کو کیسا ہنر دے رکھتا ہے کہ وہ اپنے رہنے کے لیے جو چھتا بناتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کھانے ہوتے ہیں اور ہر کھانے میں چھ کونے ہوتے ہیں جو سارے کے سارے ایک ہی نام اور سائز کے ہوتے ہیں اور وہ پھولوں سے رس چوس کر انہی کھانوں میں جمع کرتی ہے اور اس طرح محفوظ کرتی ہے کہ وہ گرتا بھی نہیں ہے ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خالی شہد پیدا کرنے کے لیے کتنا اچھا انتظام کیا ہے یقیناً وہ بڑی قدرت والا ہے نمبر تین ایک فنس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نمبر دو نماز ادا کرنا نمبر تین زکات دینا نمبر چار حج کرنا اور نمبر پانچ رمضان کے روزے رکھنا یہ اب چھوٹا سبق ایک سنت کے بارے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کھا رہے تھے مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برکت کی چیز ہے اللہ نے اس سے تم کو نوازا اس لیے تم سہری کو کبھی بھی نہ چھوڑنا نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت تراوی کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کی رات میں اللہ کے باتوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کے شوق میں نواز تراوی پڑھتا ہو اس کے پیچھے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے آدمی اپنے پیٹ میں حرام جھکوا ڈالتا ہے جس کی وجہ سے چالیس روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دنیا کے بارے میں حلال اور حرام کو سمجھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہیں رہے گی کہ یہ مال حرام ہے یا حلال ہے وہ مشہور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلا کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے مجھے کوئی ایسا عمل بتلاؤ کہ اللہ مجھے مستجاب دعوات بنا دے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اپنے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا اے انس اپنی زبان کو حلال کھانے کا عادی بنا دے اللہ تجھے مستجاب دعوات بنا دے تو یہ بہت بڑی بات ہے آخرت کے بارے میں سب کو نام اعمال دیا جائے گا قرآن میں اللہ فرماتا ہے اعمال کا رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا تو اس وقت تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ ان اعمال ناموں میں لکھی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے اور افسوس سے کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم وقتی یہ کیسا دفتر اور رجسٹر ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ بڑا عمل چھوڑا ہے سبھی اس میں محفوظ ہے پاک سے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہوگا اس کے آماد کا وزن کیا جائے گا تو میں نائنٹی نائن گنا ہوں گے وہ تو رہا ہوگا شیور ہو رہا ہوگا کہ اللہ میرا کیا ہوگا نائنٹی نائن گنا موجود ہے اتنے میں ایک چٹھی کو لایا جائے گا حدیث میں آتا ہے ایک کاغذ کے ٹکڑے کو لایا جائے گا دوسرے پڑھنے میں ڈال دیا جائے گا جیسے دوسرے پڑھنے میں ڈالا جائے گا وہ پڑھنا وسطی ہو جائے گا اور اس کی نیکیاں بڑھ جائے گی اعلان ہوگا جاؤ میرے بندے کو جنت میں لے کر چلے جاؤ یہ بندہ حیران ہو جائے گا کہے گا اللہ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 نام پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور ایسے ہی آدمی کو اللہ اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا اور جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا کتاب ہو ظاہری اور ایک جگہ پر کہ جس کو اپنے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے یا پشت کے پیچھے دیا جائے ان کو چلا چلا کر کہہ رہا ہوگا ہائے ہلاکت ہائے ہلاکت حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گنے داروں کو اللہ لیفٹ ہینڈ میں نام یامان دے گا اور کچھ گنے دار ایسے ہوں گے جن کو ان کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا حادی صلاح اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مدری میں لکھا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے اللہ اس لیے دے گا اللہ یہ کہیں گے کہ میرے حکم جب دنیا میں آتے تھے تو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتا تھا تیرا نام اعمال بھی تجھے پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی کو پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا فرشتہ اس کے بائیں ہاتھ کو پکڑے گا پہلے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دے گا پھر اللہ فرشتوں کو مسلط کریں گے وہ گرم گرم لوہے کے سلاخ لے کر آئیں گے اور اس کے سینے پر مارے گئے اتنا زور زور سے مارا جائے گا سینے میں سوراخ کر دیا جائے گا اور اس میں سے اس کے لیفٹ ہینڈ کو ڈال کر اس کی پیٹ کے پیچھے سے نکالا جائے گا اور پھر اس کا نام آمان اسے دیا جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نامہ عمل دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دو قسم کے گناہ کیا کرتے تھے ایک تو وہ آدمی جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے ایک تو وہ آدمی جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکے اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے کسی ایمان والے کا دل دکھایا ہو اور اس کے بعد اسے معافی نہ مانگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو یہ ہے آخرت کے بارے میں آئیے نمبر نو پر قرآن سے علاج قرآن ہر مرض کے لیے شفا ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن میں ایسی چیزیں نازل کی ہے جو ایمان والوں کے حق میں شفا رحمت ہے یعنی اللہ نے قرآن ہی کو شفا بنایا ہے قرآن پڑھو قرآن پڑھ پڑھ کر دم کرو اللہ تعالیٰ ساری بیماریوں کو ختم انشاءاللہ تعالی اور آخری بات قرآن کی ایک نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو لوگوں سے خوش اخلاقی سے بات کرو نماز قائم کرو اور زکاة عطا کرو اللہ تبارک ان دسوں باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ وبحمدی کا نشد و لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت یا عمائی سے بول وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین